یہ دار العمل ہے مرنے کے بعد دار الجزا ہے یہ دار الفنا ہے وہ دار البقا ہے اس جہان میں ہر چیز فانی ہے اس جہان کی خوشی بھی فانی ہے غمی بھی فانی ہے اور اس جہان کی غمی بھی ہمیشہ کی ہے اور خوشی بھی ہمیشہ کی ہے اس جہان کا رزق بھی ہمیشہ کے لیے ہے کبھی ختم نہیں ہوتا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنت سے ایک پھل دنیا میں آ جائے اور تم سارے مل کر اس کو کھاؤ ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ ختم ہونے کے لیے ہے نہیں ہمیشہ کے لیے ہے ہمیشہ رہے گا جب کہ اس جہان میں جتنی چیزیں ہیں ان کو کوئی بھی نہ کھائے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں گوشت بڑا بڑا فروٹ بڑا بڑا خراب ہو جائے گا کوئی کھائے تب بھی ختم ہو جاتی ہے نہ کھائے تب بھی ختم ہو جاتی ہیں یہ جہان سارا کی جگہ ہے اس کی خوشی بھی عارضی ہے اگر کوئی غمگین ہے تو خوش ہو جائے کہ اس کی غمی بھی عارضی ہے تو بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو پیش کیا جائے گا رب الجلال باتیں کرے گا بندے کے ساتھ ان باتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اللہ اکبر اور سب سے پہلا معاملات میں خون کا معاملہ اس کے فیصلے ہوں گے عبادات میں سب سے پہلا فیصلہ نماز کا ہوگا اگر نماز درست ہے تو سارے آباد درست نکلیں گے اگر نماز کم نکلی تو ساری عبادات اور تمام معاملات اس کے کمزور نکلیں گے تو بہا صورت اسی میں رب جلال علی کرام بندے سے اس کی نیتوں کے بارے میں پوچھے گا اللہ اکبر حضرت شفیع رحمہ اللہ کہتے کہ میں نے ایک جگہ سے کچھ لوگوں کو جمع ہوئے دیکھا آگے بڑھ کر دیکھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے گرد جمع ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا کچھ دیر بعد جب رش کم ہوا تو میں نے پوچھا یہ کون سا ہے کہا یہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ ہو ہیں مجھے شوق اور بڑا جب لوگ چلے گئے تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا میں نے کہا مجھے آپ ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے فرمانے لگے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود آپ سے سنی ہے اتنی بات کہی اور بے ہوش ہو گئے میں پریشان ہوا پکڑا بٹھایا پانی پلایا پھر کہا میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے پھر بے ہوش ہو کر گر گئے پھر ہوش آیا بڑی ہمت کے بعد بہت کوشش کے بعد بولنے کے قابل ہوئے اور فرماتے ہیں رب الجلال قیامت والے دن اول من النار فرازا سب سے پہلے جن کے چمڑے کے ساتھ جن کے بالوں کے ساتھ جن کی چربی کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا وقود ور والحجارہ جہنم کا ایندھن یہ خود انسان ہے جہنم کا ایندھن یہ خود انسان ہے اور پتھر ہے آج بھی پتھر کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے پتھر کا کوئلہ بھی ایندھن ہوتا ہے اور پٹی کے ارد گرد کا پتھر بھی وہ ایندھن بن جاتا ہے جلنے کے بعد گرمائش میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے الناس وجارا جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں سب سے پہلا گروہ جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا فرمانے لگے وہ حیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تین قسم کے لوگ ہیں پہلا وہ شخص وہ مولوی صاحب قاری صاحب اللہ اکبر کیا خوب قرآن پڑھتا تھا کس قدر اس کی سریلی آواز تھی کیسی تقریر کرتا کہ تلی پہ سرسوں جما دیتا تھا اللہ اکبر بڑے بڑے اس کے اشتہار سکتے تھے یہ خطیب عرب و عجم ہے یہ خطیب پاکستان ہے یہ واحد خوش الحان ہے اور یہ قاری اور استاد الاساتذہ ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہے اللہ فرمائے گا میں نے تجھے پڑھنے کا موقع دیا لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں مزدوری کرتے ہیں تو بھی نوجوان تھا تجھے اتنا وقت دیا اتنی فرصت دی تیرے گھر کے حالات اس نے اچھے کر دیے کہ تو پڑھنے کے لیے آ گیا پھر تو پڑھتا رہا تجھے وسائل مہیا کیے اور پھر تجھے اچھی آواز دی بات کرنے کا سلیقہ سکھایا اور اس کے بعد جوانی دی تو کیا کر کے آیا ہے میرے لیے کہے گا یا اللہ میں آپ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کون سی جگہ ہے جہاں میری آواز نہ گونجی ہو میں تلاوتیں کرتا تھا میں قرآن سناتا تھا میں تقاریر کرتا تھا واد و ارشاد کرتا جہاں لوگ بلاتے میں جایا کرتا تھا اللہ سنائیں گے یہ سب تو اس لیے کرتا رہا ہے کہ تیری بہت زیادہ ستائش کی جائے تجھے بہت اچھا کہا جائے تجھے دس ارکاب لگائے جائے تیرے لیے نعرے مارے جائے تیرے اشتہارات چھاپے یہ تو دنیا والوں نے تجھے کہہ دیا دنیا والوں نے تجھے ایسا کہہ دیا جو تو ان سے چاہتا تھا تو نے اپنی ان تمام کاوشوں کوششوں راتوں کے جاگنے سفر کرنے ان سب کے آگے ایڈریس غلط لکھا تھا تو نے اپنے عوام کو خوش کرنا اس کو اپنا مقصد بنایا تھا وہ تو ہو گیا میرے لیے کیا لائے ہو کوئی جواب نہیں بن پائے گا سے پکڑ کر چہرے کے بل گسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے پھر شیٹ صاحب کو لایا جائے گا سناؤ لوگ دو وقت کے کھانے کو ترستے تھے اور تیرے نفرے نہیں لکھتے تھے اتنے پیسے تجھے دیے اتنی نعمتیں دی کیا کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا اور پھر کہے گا یا اللہ میں نے بھی کوئی کثر نہیں چھوڑی کون سی مسجد ہے کون سا مدرسہ ہے جہاں میرا پیسہ نہ پہنچا ہو کون سا یتیم فقیر ہے جب کوئی مسئلے مسائل دنیا والا میں سب میں سب پیش پیش ہوا کرتا تھا اللہ اکبر الجلال فرمائیں گے بات تیری درست ہے تو ایسے ہی کرتا تھا تو بہت پیسہ صدقہ کیا کرتا تھا لیکن آگے ایڈریس غلط لکھتا تھا ایڈریس تیرا یہ تھا کہ لوگ خوش ہو جائیں لوگ کہیں کہ بہت بڑا سخی ہے لوگوں نے تجھے کہہ دیا تو ہاتھ میں تا زمان تھا اور لوگ کے لوگوں میں تیری بڑی شہرت تھی لیکن میرے لیے کیا لائے ہو نعمتیں تو تجھے میں نے دی تھی خوش تو دنیا والوں کو کرتا رہا ہے آج میرے لیے کیا لائے ہو کوئی جواب نہیں بن پائے گا کہو میرا بھی فسوہبا علا وجہ ہی کی اپنا ٹانگوں سے پکڑ کر چہرے کے بل گسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے پھر غازی صاحب کو لایا جائے گا شہید صاحب کو لایا جائے گا تجھے میں نے جوانی دی لوگ کمزور تھے تو طاقتور تھا لوگ مصروف تھے تیرے پاس وقت تھا کیا کر کے آئے ہو کہے گا اللہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تو جان ہی ہوا کرتی ہے میں نے تو وہ بھی تیرے لیے لٹا دی تھی اللہ فرمائے گا قدم تھا جھوٹ بولتے ہو تو تو اس لیے جاتا تھا اس لیے کام کرتا تھا کہ تیرے نام کا فلاں شہید چرنگی ہو جائے مشہور تیرے اشتہار تیرے خاندان کا نام روشن ہو تیرے اوقات ملک کا نام روشن ہو اللہ کو خوش کرنا تیرا مقصد نہیں تھا تو تو ان کاموں کے لیے اپنی ستائش کے لیے اپنے والدین کا اپنے خاندان کا نام روشن کرنے کے لیے ایسے کرتا تھا میرے لیے کیا رائے ہو کوئی جواب نہیں بن سکے گا کاموں سے پکڑا جائے گا منہ کے بل کے سیتا جائے گا اور آگے دیا جائے گا یہ وہ حدیث تھی جس کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہو رہے تھے یہ اعلیٰ کام ہے اللہ کا قرآن سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا و دعوت و جہاد یہ عظیم ترین کام ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور جتنا کوئی غازی اجر پاتا ہے اتنا ہی غازی کا خرچہ اٹھانے والا بھی اجر پاتا جتنا وہ اجر پاتا ہے اتنا اس کے گھر کے اخراجات اٹھانے والا بھی اجر پاتا ہے اس کی احادیث ان کی آیات ان کے فضائل آپ سن رکھتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں یہ کہ اس کے باوجود جب ایڈریس غلط ہو گیا تو اس سارے کے سارے نہ صرف رائے گا گئے بلکہ رب دنراؤ کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو آگ میں ڈال رہا ہے اور اتنا غصہ ہے کہ چہرے کے بل کر ان کو جہنم میں ڈال رہا ہے اللہ اکبر اس طریقے سے بعض لوگوں سے اللہ باتیں بھی کرے گا حساب کرے گا میزان ترازو قائم کرے گا کسی کو کہے گا صحیح بخاری میں ہے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال چال نہیں پوچھا اللہ تو تو رب العالمین ہے کیسے بیمار ہوا اللہ فرمائے گا کہ میرا فلا بندہ تیرے علاقے میں بیمار تھا اگر تو اس کا حال احوال پوچھتا ہو تو میں بھی بڑی کسی کو اللہ تعالیٰ یوں پوچھے گا بندے اگر ساری کائنات کی دولتیں دے دی جائیں تو تو دے کر اپنی جان جہنم سے بچا لے گا کہے گا یا اللہ اگر میرے پاس ہوں اور ان کے ذریعے بچا جا سکتا ہو میں ایک منٹ بھی لگاؤں گا دے کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا اللہ سنائے گا آپ کو تو سب کچھ دینے کو تیار ہے دنیا میں تو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میرے سوا کسی اور کو شریک نہ بناؤ تو اس سے بات نہیں آیا اب تو سب کچھ دینے کو تیار ہے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور باتیں کرے گا کو پیش کرے گا بندہ کو قبول کرے گا کسی کو اللہ تعالیٰ مناقشہ کرے گا سزا دے دے گا کسی کو اللہ معاف کروا دے گا اللہ اکبر مناقشہ کرے گا اس کے اعمال پر کہ یہ کام تو نے کیا وہ کہے گا کہ کیا یہ بھی تو نے کیا اس وقت بندے کا کیا حال ہوگا ساری کائنات دیکھ رہی ہوگی اور اس کا سوال جواب جاری ہوگا بعض لوگ ہوں گے وہ انکار کریں گے ہم نے یہ کیا ہی نہیں اللہ فرمائے گا اچھا تو نے یہ نہیں کیا کہے گا یا اللہ غلط بولا جا رہا ہے غلط لکھا گیا ہے میں نے نہیں کیا اللہ اکبر جیسے آج یقین کرتے ہیں آج کے مجرم اور ملزم جیسے کرتے ہیں آج کے مطالعہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتے ہیں ایسی ہی چارا کے روپے دلال کے دربار میں کرنے کی کوشش کرے گا اللہ فرمائے گا اچھا ابھی میرے گواہ آ جاتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد سمون زبان پر مہر لگ جائے گی ہاتھ اور پاؤں بولے گا کہ ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں یہی سیاکار تھا یہی بدکار تھا یہی چوٹ تھا یہی ڈکیت تھا یہی چیزیں کرتا تھا یہی مار ہڑپ کرتا تھا دھوکہ دہی کرتا ملاوٹ کرتا کم بولتا جھوٹ بولتا تھا سب چیزیں ہمارے ہم ہاتھ ہیں ہمارے ذریعے کیا کرتا تھا پاؤں کہے گا میرے ذریعے چل کر جایا کرتا تھا پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں اور پاؤں کا ذکر کیا ہے اللہ اکبر دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ آدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْرَهُ سے بول کان بھی بولے گا آنکھ بھی بولے گی اور پورے جسم پر چمڑا ہے پورا جسم بولے گا اور کہے گا یہ یہ یہ کچھ کیا کرتا تھا وہ قانونی جلو دہم لیما شہد تم علینا اپنے چمڑے سے کہے گا کہ تو تو میرا جسم ہے میرے خلاف گواہی کیوں دیتا ہے وہ جواب دے گا کالو انت کا اللہ الذی انت کا کل شیء آج جس ذات نے ہر چیز کو بلوایا ہے اس نے ہمیں بھی بلوایا ہے آج ہم کوئی بات چھپا نہیں سکتے جو جو تو کیا کرتا تھا ہم آج کھول کھول کر بیان کریں فرمایا یوم تبل السرار اس دن اسرار کھول دیا جائیں گے یوم ایدن توردون اس دن تمہیں رب زلدلال کے سامنے پیش کیا جائے گا لا تخفا منکم خافیا کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ جائے گی زمین کا وہ ٹکڑا بول کر بتا دیا میرے اوپر یہ ظلم ہوتا ہے وہ گاڑی وہ زمین ہر چیز گواہی دیں گی بندے کے اپنے گواہی دیں گے تو اور کون رہے گا پیچھے جب سارے گواہیاں بھگت جائیں گی یہ خاموش ہے جھوٹا رحمت اللہ کہا جائے گا خبردار ان جھوٹوں پر رب کی پٹکار ہے اللہ کی لانت ہے رب کی رحمت سے دوری ہے اس کو آگ کے حوالے کر دیا جائے اللہ اکبر اس طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے آماد برباد ہو جائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو قائم نہیں کرے گا پیپر چیک کرتے کرتے اگر اس میں کوئی بھی نیکی نظر نہ آئے یا آپ دیکھیں کہ پیپر تو بہت اچھا لکھا ہوا تھا اور لیکن سارے خطرات لگا ہوا ہے اس کا کیا کرو گے اس کے مزید محاسبے کی ضرورت ہے جس سے آمال نامے اس طرح کے ہوں گے کہ آمال تو بہت کیے یا رب دلال کے لیے نہیں کیے کسی اور کے لیے کیے یا کیے تو اللہ کے لیے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر نہیں کیے ان کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیے ان کے آواز کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا یوم قیامت والے دن ہم ان کے لیے ترازو قائم نہیں کریں گے اے میرے پیارے حبیب ان سے کہو ہر منبرکم بالاخسرین اعمالا ہم آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے والے عمل کس کے ہوں گے سب سے بدترین فیل قیامت والے دن کون ہوگا الذین ظل سائحون فی الحیات الدنیا جن کی کوششیں کاوشیں محنتیں جنبشیں حرکتیں دن رات کر دینا کمرے گھوڑی کر لینا راتوں کو جاگنا دن کو کام کرنا پائی پیسہ لٹا دینا یہ دنیا میں رہ گیا اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آگے سنو دنیا میں وہ یہ گمان کیا کرتے تھے کہ ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں آج پوری کراچی پہ غور کر کر دیکھ لو آپ کوئی اپنا ٹرسٹ بنا کر قبروں کو پختہ کرتا ہے کوئی ٹرسٹ بنا کر ہرنچیوں کو کھانا کھلاتا ہے کوئی اور وہ سمجھتے ہیں سب کے ہم جو کر رہے ہیں یہ سب سے اچھا کام اور کتنے برے کام بھی ٹرسٹ بنا بنا کر کیے جا رہے ہیں شرک اور کفریات اور بدعات ان پر لاکھوں روپیہ لگایا جاتا ہے اور اس کو ہم سبون ہے سنا وہ سمجھتے کہ ہم بہت اچھا کام کریں اللہ اکبر حاملۃ الناصبہ عمل کر کر کے تھک جانے والے تسلا نار حامیہ پھر بھی آگ میں جائے وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ہم ان کے اعمال کے پہاڑوں کی طرف آئیں گے اور ان کو خاک کی طرح اڑا دیں گے ان کے لیے کوئی تعلق قائم نہیں کیا جائے گا ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور جن لوگوں کے امال ترازو میں تولے جائیں گے کے پیپر بھی ترازو میں تولے جائیں گے اور بندہ خود بھی ترازو میں تولا جائے گا اللہ اکبر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بہت موٹے آدمی کو لایا جائے گا اور ترازو میں اس کا وزن مٹی کے پر کے برابر گا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پر چڑھ گئے ہوا تیز چلی تو کانپنے لگ گئے صحابہ اکرام بعض ہنسنے مسکرانے لگ گئے فرمایا ساتھیو تم عبداللہ بن مسعود کی باریک باریک ٹانگوں پر ہنس رہے ہو لا اسکر اللہ من جبل احد قیامت والے دن ترازو میں اس کی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہے بندے کا وزن اس کے نیک امال کی وجہ سے ہوتا ہے کے اعمال نامے بھی تولے جائیں گے اس کا اپنا جسم بھی تولا جائے گا اللہ اکبر فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی وزنی ترازو ترازم نہیں ہوگا ویسے تو ہر نیکی کا وزن ہوتا ہے فرمایا كلمتان حبيبتان إلى اللسان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان دو کلمے ہیں جو رب رحمان کو بہت ہی پیارے ہیں میزان میں بہت وزنی ہوں گے اور زبان پر بولنا بہت آسان ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ کلمات ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے صحیح بخاری کی آخری حدیث صحیح ہے سیکنڈ الحمدللہ کہا اللہ تعالیٰ اس کے ایک لفظ بولنے سے سات ترازو نیکیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے وہ سبحان اللہ الحمد للہ تم لاؤ اور تم لانی ماں بین سما سبحان اللہ الحمد للہ کہنے سے زمین اور آسمان کا سارا فاصلہ نیکیوں کے ساتھ بھر جاتا ہے سب آمال کا وزن ہے لیکن سب سے زیادہ وزنی بندے کا اچھا ہے اور ہم اس میں بہت سستی کرتے ہیں سستی ہم سمجھتے ہیں ہم نمازی ہیں ہم توحید والے ہیں اس کے بعد پھر کیا باقی رہ جاتا ہے اگر نمازی اور توحید والا جنت میں نہیں جائے گا تو پھر جنت میں جائے گا کون اس لیے نمازی ہوں دیندار ہوں تو بد اخلاقی کوئی بری بات نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جتنا جتنا نماز میں آگے بڑھتا چلا جائے اس کے اخلاق کو سنور جانا چاہیے فرمایا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے جس شخص کی نماز اس کو روکتی ہے اس میں نہ برائی نہیں نہ بے حیائی جس شخص میں برائی اور بے حیائی نہ ہو اس سے اچھا اخلاق کس کا ہو سکتا ہے نمازی کمانا اخلاق والا توحید والے کا مطلب اچھے اخلاق والا اچھا سلوک کرنے والا کتنے واقعات ہوتے ہیں کس قدر اعتراضات ہوتے ہیں جی، ہم نے تو دین کی وجہ سے رشتہ کیا تھا ہم نے تو برادری کا بت بھی توڑ دیا ہم نے تو تعلیم بھی نہ دیکھی ہم نے تو پائی پیسہ نہ لیا نہ دیکھا صرف دین کی بنیاد پر شادی کی تھی لیکن تو بڑا مدفرات نکلا ویسے تو نماز پڑھتا تھا ویسے تو اس نے گاڑی رکھی ہوئی تھی لیکن بڑا باد اخلاق ہے برا سلوک کرتا ہے انہا نہ للہ ہونا کہ وہ ہم سمجھتے ہیں نماز اور توحید ہمیں جہنم سے بچانے کی یاد رکھو میزان میں سب سے وزنی ترین عمل رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زبانی وہ اچھا اخلاق ہے اور جس کا اخلاق اچھا نہیں شدید خطرہ ہے کہ توحید اور نماز کے باوجود وہ جہنم میں چلا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ پیش کیا گیا عورت تھی زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتی تھی زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتی تھی زیادہ نفلی سرکار نہیں کرتی تھی لیکن اخراج اس کا بڑا اچھا تھا لوگ اس کو بڑا اچھا کہتے ہیں لوگ اس کو بہت یاد کرتے ہیں اس کی نیکیاں اس کے احساس کو یاد کرتے ہیں پر میں ابھی ابھی جنہ یہ جنت میں جائے گی ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا بہت نفلی عبادت کرتی تھی فرضی کے علاوہ نفلی صدقات فرضی زکات نفلی حج فرضی حج فرضی عمرہ نفلی عمرہ سارے کے سارے اللہ اللہ کرتی رہتی بہت نیک عورت تھی لیکن پڑوسی اس سے پریشان ہے ملنے والے سب اس کے بد اخلاقی سے پریشان ہے کس زبان بڑی گندی تھی اس کا دوسروں کے ساتھ رویہ بڑا برا تھا وہ لوگوں سے سلوک اچھا نہیں کرتی تھی لوگ اس کے جانے پر خوش ہیں اس کو اس وجہ سے یاد نہیں کرتے ہی یہ آگ ہو جائے گا جو فرضی نوازوں کے ساتھ نفلی پڑتی ہے نمازی تھی نا عہد نبوت کی مسلمان تھی تو پیش کیا تو یہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ شروع کرتی تھی بلکہ اس کی نیکی اور تقوی کو بیان کیا لیکن کہا بد اخلاق تھی تو فرمایا یہ جہنم میں جائے گی اس لیے کہ بد اخلاق تھی اور یاد رکھو آپ کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے اس کا فیصلہ بھی اللہ نے آپ کے ساتھیوں سے پوچھ کر کرنا ہے آپ کے ساتھی اگر کہیں اللہ جی اس کو جنت دے دے اللہ نے جنت دے دینی ہے آپ کے ساتھی کہیں اس کو یہ برا آدمی تھا اللہ نے آگ میں ڈال دیا جن لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو گسے ہوتے ہو آپ کے کلید آپ کے رومے آپ کے مسجد کے نوازی آپ کے رشتے دار آپ کے سسرالی یہ سارے کے سارے جن جن لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے ان لوگوں سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ نے تیرا فیصلہ کرنا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم شہداء اللہ علیہ الناس تم اللہ کے گواہ ہو لوگوں کے خلاف اغدرو محاسن نوتاکم اپنے مرنے والوں کی اچھی باتیں ذکر کیا کرو ان کی بری باتیں ذکر نہ کیا کرو اس لیے کہ آپ کی گواہیاں جو آپ گواہیاں دیتے ہو مرنے کے بعد یہ فرشتے نوٹ کر کے لے جاتے ہیں اور رب ان کو بطور پیش کرتے ہیں اللہ آپ کے پاس ایک جنازہ گزرا لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی تھا میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا میرے ساتھ یہ خیر کی ہر ہاں، آدمی اپنے اپنے خیر کو یاد کر رہا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واجب واجب ہو گئی پھر ایک کا جنازہ گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں بہت برا آدمی تھا اچھا ہوا مر گیا جان چھوٹ گئی ہماری سارے علاقے کو پریشان کیا ہوا تھا کوئی اس کی جانتی سے محفوظ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واجبت واجب ہو گئی صحابہ اکرام فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام وسلم کیا واجب ہو گیا فرمانے لگے جس کو تم نے کہا اچھا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی جس کو تم نے کہا برا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اللہ کے میزان میں وہ بندے کا اخلاق ہوگا اللہ اکبر یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کر دی جاتی ہے ترازو قائم کیا جائے گا آمال کا وزن ہوگا اللہ اکبر وزن ایک ہی عمل کا جمعے کی نماز آپ کی جمعے کی نماز اس کی دونوں کا وزن مختلف ہوگا دونوں نے ایک ساتھ پاؤں ملا کر کے نماز پڑھی ہے دونوں نے دو پڑھی ہیں دونوں کی نماز میں بہت زیادہ فرق ہوگا اس نے دس ہزار صدقہ کیا ہے اس نے بھی دس ہزار صدقہ کیا ہے اسی ادارے کو دیا ہے جس کو اس نے دیا ہے دونوں کے صدقے میں بہت زیادہ فرق ہوگا ایک تو وزن بنتا ہے ضرورت کے مطابق ایک بھوکے کو کھلاتا ہے ایک سیر ہوئے ہوئے کو کھلاتا ہے دونوں میں فرق ہے ایک دین کے طالب علم کو کھلاتا ہے ایک ہیروئنچی کو کھلاتا ہے فرق ہے ایک کتوں کو پانی کھلاتا ہے دوسرا کبوتروں کو دانا ڈالتا ہے تیسرا جا کر کے پہاڑوں پر اللہ کے شیر دل مجاہدوں کے ساتھ پوری کرتا ہے بڑا فرق ہے بہت فرق ہے حالات سے بھی فرق پڑتا ہے اشخاص سے بھی فرق پڑتا ہے نیات سے بھی فرق پڑتا ہے اور آپ کو بتاؤں یہ میں بتا رہا ہوں کہ ممتحن نمبرنگ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال کرتا ہے ایگزامینر کن کن چیزوں کو پرائرٹی دیتا ہے دل کے حساب سے نمبر زیادہ دیتا ہے اللہ اکبر اور ایک نمبر زیادہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے نمبر کیا آمال کے وزن زیادہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کس دل سے دے رہا ہے کس دل میں تکوا زیادہ ہے کس کی نیکیوں کا بینٹ بیلنس زیادہ ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں جس کا اخلاص زیادہ ہو جس کا دین میں قربانی زیادہ ہو جس کا تقوا زیادہ ہو اس کی نماز زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسرے کی وہی نماز ہلکی ہو جاتی ہے اللہ اکبر الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا قصہ دونوں میں کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا حضرت خالد بن ولید چھ ہجری میں سنو حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں چھ ہجری تک مسلمانوں کے خلاف کافروں کی قیادت کرتے رہے ہیں اوہل کے میدان میں پلٹ کر حملہ انہوں نے کیا تھا اور عبد الرحمان بن عوف مکہ میں مسلمان ہوئے مارے کھاتے رہے گھر بار چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی بدر و عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اسلام و میں سے اللہ اکبر اس کی قربانیاں اس کا تقوی اس کا نیکیوں کا بینک بیلنس یہ زیادہ ہے خارج بن ولید کی شان بھی بہت زیادہ ہے یہ اللہ کی ننگی تلوار ہے جہاں جاتے ہیں کبھی شکست نہیں ہوئی مجاہدین اور جتنی بھی آیات اور جہاد کی فضیلت پر دلال کرتی ہے وہ ساری اس پر ثابت آتی ہے سب کا خالد الولید مستحق ٹھہرتا ہے لیکن اس کے باوجود نیکیوں کے وزن میں اتنا فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے خالد لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما نصیبہ اگر آپ بہت پہاڑ کے مالک بن جاؤ بہت پہاڑ سونے کا بن جائے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو یہ درویش ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے ایک مٹھی کا صدقہ کر دے تو تیرا بہت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس حساب سے نمبرنگ زیادہ ہوتی ہے یہ جہان مقابلے کا جہان ہے یہ جہان دوڑ لگی ہے فرسٹ کا بالکل خیرات سارے کو کرو اور آگے بڑھنے کے لیے یہ خطوط ہیں آگے بڑھنے کے لیے یہ معیار ہے جس کے ذریعے آپ زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں اپنی نیکیوں کو زیادہ وزنی کر سکتے ہیں اور کیا مطالعہ آپ کا ترازو زیادہ بج ہو سکتا ہے میزان کے بعد پھر آمان نامے دیے جائیں گے پھر حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا اس کا تذکرہ اور اس کے بعد پھر اللہ جہنمیوں کو جہنم میں کس طرز اور انداز کے ساتھ پھینکا جائے گا اور جنتی جنت میں کس شان کے ساتھ جائیں گے کوشش کروں گا تذکرہ کروں اللہ دوبارہ کا وزارہ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وہ